اور اے پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے